تو آئے حضرت اور مائک آپ کے لیے حاضر ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی تھی ٹھیک ہے آپ سب ہیں پہلے تو آپ سب کا شکریہ بہت بہت آپ کل ہمارے ساتھ رہے اور علامہ اشرف القادری صاحب دامت دامد ملالیہ یقین کرو بہت بہت اچھے میں ابھی گھر پہنچا بالکل ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے گھر آیا ہوں میں تو <clears throat> بہت زبردست ماشاء اللہ انہوں نے بڑی محبت بڑی شفقت فرمائی ان کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا رات ہم ساڑھے تین بجے تقریباً جا کے سوئے تو جی جی جناب تو مجن بھائی آپ کو کون مس نہیں کرتا جناب بہت مس کی آپ کو تو اس کے بعد جناب صبح پھر فجر کے وقت اٹھے اور اس کے بعد ہم تقریباً وہاں سے ساڑھے تین چار بجے دن کے بمشکل چلیں اتنا جناب انہوں نے اصرار کیا اور بڑا اہتمام کھانا وانا یہ وہ اور کل بھی انہوں نے ماشاء اللہ لائیو پروگرام کا انتظام کیا جناب وہ اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں لے کے آئے وہاں سے آپ سب کو بھی ساتھ شامل کیا اور میں تو بہت مقروض ہوں ان کی محبتوں کا اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے بڑی دلجمی کے ساتھ تشریف فرما رہے اور بیان تو میں نے کیا کرنا تھا بس ہلکا پھلکا سا جو ہوتا تھا بس حاضری لگوا دی تو ایزی بھائی ماشاءاللہ موجود تھے پہلے سے جب میں اس وقت تو باقی پتہ نہیں مجھے کون کون سے بھائی تھے کیونکہ میں دور تھا تو مائک مجھے نہیں نظر آ رہا تھا اسکرین نظر نہیں آ رہی تھی تو کون دوست کون کون دوست تھے اور بعد میں پھر کافی دیر کے بعد جب آن لائن ہوئے تو اس وقت کافی دوست نہیں تھے تو علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ کافی دوست تھے اس وقت پہلے موجود محفل کے وقت تو خیر بہرحال اچھا ریکارڈنگ تو وہ اپنا ایزی بھائی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے یا آڈیو نہیں نہیں پھر وہ اچھا آڈیو ہوئی محفل کے بعد پھر علامہ صاحب کے گھر میں چلے گئے نا جی چائے وائے پی اور اس کے بعد پھر علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے ان کا بھی ادھر پروگرام تھا گجرا والا میں تو پھر علامہ صاحب نے یہ ساتھ ہی سیٹنگ کر لی چلے اچھا، خیر وہ علامہ صاحب کے بیٹے نے ایک نے نا وہ ہینڈی کیمپ میں بنائی ہے اس کی ویڈیو تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اپلوڈ کریں گے تو حضرت وہ جو سید زادی کے ساتھ نکاح والا مسئلہ ہے نا اس میں حضور اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر حسب نصب جو ہے لڑکے کا وہ ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں یا اس کا پیشہ کوئی ایسا نہ ہو تو سید زادی کے ساتھ نکاح جائے گا شرافت وغیرہ خاندانی حسب نصب اس کا ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے تو باقی جو مسئلہ تھا سکر وغیرہ والا آپ پوچھ رہے تھے تو وہ علامہ صاحب بتا رہے تھے رات آپ کو تو میں کشف المجوب کی عبارت دیکھوں گا اصل میں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بات کروں گا میرے علم میں نہیں ہے اس پر کوئی ٹھیک ہے تو آج میں ماشاء اللہ عمران بھائی بھی تشریف لے آئے جناب فری کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب وہ چیپٹر نمبر چودہ ہوگا اس میں تیفوریت سے پورا پڑھیں گے تب آپ کو اس کی خوشبو آئے گی اور آپ سنائیں جناب ٹھیک ٹھاک ہیں مزاجن اور احوالن وہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ محفل ختم ہو گئی تو آپ نہیں آئیں گے تو پھر بس میں اوے تھا تو وہ پھر مجھے بہت پھر آخر میں ہمیں تھوڑا سا موقع ملا ہے سوال پوچھنے کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آنا ہے واپس تو پھر ٹھیک ہے تو پھر مطلب وہ بات ہوتی ہے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ لوگ واپس آئیں گے اور پھر مطلب محفل جمے گی اس طرح وہ دیوبندیوں کے پیٹ میں بڑے مروڑ بھی پڑ رہے تھے بیچاروں کو تکلیف بھی ہو رہی تھی اور تو ایزی بھائی آپ کیسے ہیں جناب عمران صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں <clears throat> دونوں عمران آتے ہیں تو بیک وقت نازل ہوتے ہیں جناب دونوں عمران جب آتے ہیں روم میں تو بیک وقت نازل ہوتے ہیں اور جب جاتے بھی ہیں تو بیک وقت غائب ہو جاتے ہیں دونوں تو یہ جی کوئی روم میں ہے مجھے کسی کا ٹیکس نہیں آ رہا اللہ خیر کرے میں اسٹک تو نہیں ہوگی خود سے اپنے آپ سے تو باتیں نہیں کر رہا میں ہلو اچھا اچھا اچھا میں پریشان ہوں کہ تیس سال ہوئے نازل جی جی تیس سال ہو گئے جناب دونوں کو تیس سال ہو گئے نازل ہوئے اللہ اکبر تو حضرت اور سنائے کیسا رہا سفر مطلب ماشاء اللہ بڑا اچھا سفر آپ کا رہا چلے زندگی رہی ہماری بھی ہم بھی کبھی اپنی بیک یا لائف ہو گئے پاکستان آ کے مکمل تو پھر آپ لوگوں سے مطلب ملاقات ہوگی کوئی محفلیں جمیں گی پھر اور <clears throat> آیا کریں حضرت آپ اس طرح مطلب کچھ بالکل آپ بالکل غیر ہی مطلب غائب ہو گئے حضرت بالکل کو پتہ ہی نہیں لگ رہا آپ کا تو تو <clears throat> ماشاء اللہ روم کھل چکا ہے جس نے عید میلاد النبی مبارک ماں اچھا نام ماشاء اللہ خوبصورت نام انہوں نے دیا ہوا اللہ اللہ چاول مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں حضرت بہت ہی میں پسند کرتا ہوں چاولوں کو جی مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں چاول جی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہیں مجھے اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ یہ تو کہہ رہا ہوں نظر لگ نہ جائے نا اس لیے میں کہ بات کر ہی دوں مطلب دل دل میں میں ہاں ہوں کرتا رہوں تو پھر وہ کیا نہیں اچھا لگتا آپ کو تیمو <laughs> یہ نا بس سبزیاں مجھے اچھی کوئی خاص کوئی محبت نہیں ہے مجھے سبزیوں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا خاص کوئی لگاؤ نہیں ہے مجبوراً کھانا پڑ جائے تو کھانا پڑ جائے حضرت کو دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں جی جی جی بالکل وہ تو ہے لیکن یہ کام بھی ضروری ہے نا یہ کام بھی ضروری ہے نا جی وہابیوں ان کی واٹ لگانا تھوڑی سی ان کی کلاس لینا تو یہ بھی کچھ بہرحال اب تو فارغ لوگ ہیں جی فارغ لوگ ہیں بس نیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں پیٹ میں درد ہو جائے گا تو سب کام رہ جائیں گے ہم ہاں، یہ تو تو ہے حضرت پھر نہ بتائیں کہ ہمیں کہ جناب آپ چاول کھا رہے ہیں کہ ایسا پیٹ میں درد ہی نہ ہو جائے جی آپ کو خدا نہ خاصہ تو عمران بھائی آپ آج کل مطلب مائک پہ نہیں آتے بالکل آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا جناب آپ نے اپنا درس کرنا ہی چھوڑ دیا بیان کرنا چھوڑ دیا یہ مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے لے جی مائک پہ آ گئے جناب ہمارے عمران بھائی آ جائیں جناب السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جناب آپ کل غالباً ابے تھے میں نے تو تقریباً آدھے گھنٹے کل اپنا ملفوظات عطا فرمایا تھا آپ کو لیکن میرے خیال سے آپ اوے تھے حضرت کے آنے سے پہلے میں مائک پر ہی تھا جب فراز بھائی کو آپ بول رہے تھے فراز بھائی کو مائک مت دینا فراز بھائی کو مائک مت دینا یہ چال ہے مجھے معلوم ہے یہ ان کو کچھ جانا ہوگا کھانے پینے کے لیے اس پر یہ مائک ہے نا اب نکل جائیں گے ان کو پتا جناب اب کوئی ہے تو نہیں روم میں ابھی نہیں اچھا پھر صحیح ہے پھر صحیح ہے جناب لیٹ جانا ہے اچھا اور سنا جناب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے میم بھائی آپ حضرت آپ سنا کیسے ہیں ایزی بھائی میم بھائی ابھی آئے ماشاء اللہ کامران بھائی مسکرا رہے ماشاء اللہ مسکراتے جناب اللہ کا اللہ سنکا ابھی سے لیٹ گئے جی جناب <laughs> اکثر حضرت جب بھی ہمارے روم کے اکثر بھائی جو ہے نا یہ لیٹے ہوئے ہیں نا روم میں حاضر ہوتے ہیں سنی لائن کو دیکھ لیں تو وہ کمبل اوڑے ہوئے روم میں موجود ہوتے ہیں اپنے ہاں، یہاں پر کیونکہ فارغ ہوتے ہیں اس وقت تو وہ بستر میں یو کے میں امریکہ میں سب جگہ بڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے ابھی کراچی میں بھی دو تین دن سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہے ہم تو نہیں گھستے کمر میں لیکن اکثر کو میں دیکھا ہے کہ وہ اچھا جی۔ کمبل میں گھسے ہوتے ہیں یہ بات ہے اور سنا ہے جناب کیا ہو رہا ہے کل ہمارا ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں محفل تھی یوم رضا کے حوالے سے کافی اچھی محفل ہوئی لنگر بھی ہوا صبح کے وقت میں گیا ہوا تھا امجدیا گیا ہوا تھا کافی علماء کرام مفتی ملب رحمان آئے ہوئے تھے وہاں پر اور باقی جو علماء جو تھے قاری رضا المصطفیٰ آدمی صاحب دامیہ وہ بھی تھے شیخ الحدیض اسماعیل ضیائی صاحب بھی تھے مفتی اسماعیل صاحب بھی دام وقادیہ بھی تھے اور مفتی جان محمد نعیمی صاحب بھی تھے دام اقداد اور مفتی سہیل الحمدلی صاحب بھی تھے کافی علماء تھے حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا ٹوزین بھائی سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو ہلکی پھلکی آ جاتی ہے پوری سب نہیں آتی مجھے تین نہیں آتی سمجھ ہلکی پھلکی تو آ جاتی ہے لیکن وہ پھر جو ایک نا ہارڈ پنجابی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات تو کافی ماشاءاللہ سے اچھے بیانات ہوئے کل کل بھی اور وہی پھر دو بج کر آٹھ منٹ پر جدید میں فاتحہ خوانی ہوئی لنگر ہوا ماشاءاللہ سے اچھا کل پنجابی میں بیان کیا تھا او نہیں پھر بھی سمجھ میں تو آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایسے عام باتیں تو نہیں کی ہوں گی نا آپ نے بھی آپ نے بھی قرآن و حدیث سے ذرائع دیے ہوں گے اور واقعات بیان کیے ہوں گے تو اس کی تو سمجھ میں آ جاتی اس میں تو مسئلہ نہیں تھا لیکن عام گفتگو کرتے نا عام گفتگو کی ورڈ ویکیبلری ہوتی ہے وہ الگ یوز ہوتی ہے اور لائی بات ہے قرآن و حدیث سے جب بات کر رہے ہوتے تو اس کی ویکیبلری جو ہے وہ تقریباً بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آئے تو آ جاتی ہے زیادہ ہارڈ اگر کوئی بولے تو <clears throat> پھر نہیں آتی جیسے گجرات کے اسلام بھائی اکثر جامعہ میں بھی بولتے تھے تو میرے تو سر سے جاتی تھی اب پوچھتے رام بھائی کچھ سمجھ میں آئے میں نے بھائی میرے سامنے کیوں بولتے سمجھ میں نہیں آتی تمہاری پنجابی اچھا لائٹ ہماری لائٹ ابھی آئی ہے بس ہمارے یہاں بھی لائٹ آئی ہے اللہ حافظ یہ حافظ لکھ کیوں لکھا جناب حافظ کو حافظ کر دیا آپ نے اور سنائے ایز ان ایکشن اور کہاں ہیں جناب باقی بھائی کہاں ہیں نک تو بڑے ہیں لیکن سارے خاموش ہیں جناب خاموش نک زیادہ ہیں یہاں پر ہمارے روم میں میلاد شریف یہ اس نک سے کون بیٹھا ہوا ہے ابھی ملاز شریف نک سے کون بیٹھا ہوا ہے یزی بھائی آپ کا آپ کا تو نک نہیں ہے آپ نے تو نہیں بنا لی نک ہاں خاموش میم بھائی آئے ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے تاریخ فراور صاحب آپ کا میں نے شاید آپ نے میرا شریف کا ہی بنا دیا ہو شعیب ہوئے فراز بھائی بھائی بھائی مدینہ عاشق مصطفیٰ امین بھائی گلاب سور بھائی چلیں جی اچھی بات ہے عروان بھائی یہ ایک یوزر اپنا ہے اس کو حسان بھائی نے بین کیا ہوا ہے اچھا کیوں کیوں بین کیا ہے حسان بھائی نے بین کیوں کیا کوئی وجہ ہوگی کل تو ان کا نک تھا بین کیوں کیا مجھے نہیں معلوم بین کیوں کیا نہیں بین کسی نے آسان بھائی نے کیا ہوگا تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی بین تھوڑی کیا وہ تو آپ ان کو بتا دیں روم تو آ جائیں گے وہ جب میں نے ان کو کل پچیسویں والے سفر والے روم میں بھی دیکھا تھا ہم نے ان کو یہ روم بتا دیں آ جائیں گے وہ بین میں ہے آپ نے دیکھا چیک کرا آپ نے صرف ایک ہی نیک اور آئی ڈونٹ نو کہ کس نے بین کرانا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے بین کیا ہوگا اور آسان بھائی تھوڑی بین کریں گے کہ نام پسند نہیں آیا تو بین کر دیا ان سے وجہ پوچھیں جناب انہوں نے کچھ کیا ہوگا کوئی ٹیکس میں آسان بھائی کو کچھ کہا ہوگا آسان بھائی سے ٹیکس میں کچھ بات ہوئی ہوگی یا روم میں کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی نہیں تو بین کا تو ہر ایڈمن کے پاس یہ تھوڑی ہے ہر ایڈمن بین لسٹ میں تھوڑی ڈال سکتا ہے یہ تو سپر ایڈمن کوئی ہوگا یا پھر وہی ڈال سکتا ہے یہ تو ہر کوئی تھوڑی ڈالے گا اور اس روم کا تو ایک منٹ میں جا کر پھر آتا ہوں جی جی جناب میں دیکھتا ہوں جناب جنتی زیور میرے خیال سے ہو سکتا ہے غلط ہو وہ بہشی زیور سمجھ لیا ان کو آسان بھائی نے بہیچی زیور سمجھ لیا شاید اس وجہ سے وہ انہوں نے ڈال دیا یا غلطی سے ڈل گیا ان سے بین لسٹ میں ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آسان بھائی آئیں گے تو ان سے آپ ایک میسج چھوڑ دو ان کو آسان بھائی کو ایز این ایڈمن آپ چھوڑ دو ان کو میسج پی ایم میں وہ دیکھ لیں گے تو پڑھ لیں گے پتہ چل جائے گا ان سے دوسرے نک سے آ جائیں اگر وہ نک سے نہیں آ رہا میرے خیال ہے پی ایم بھی آئی پی ایڈریس بھی ان کا پھر بین ہو گیا ہوا نا کوئی بھی نکس کر پائیں گے جیسے باؤنس میں اگر کسی کو باؤنس کر دیں تو جناب وہ دوسرے نکس سے بھی نہیں آ پاتا سافٹ ویئر یوز کر رہا تو آ جاتا ہے جیسے کل ہمارے ایک بھائی کو باؤنس کروایا تھا میں نے میرے نام سے آ گئے تھے پتہ نہیں کون تھے میرے نک سے جو آئے تھے ان کو میں نے باؤنس کرایا تھا پی ایم میں پی ایم میں نہیں اس میں کہا تھا ایم ایس این پر کہ یار کس نے مجھے باؤنس کرا میں نے کہا میں نے کروایا ہے ہاں عمران اسلام میں نے کہا میں نے کرایا جناب آپ میرے نک سے آئیں گے تو پھر میں تو باؤنس کراؤں گا غلط بات ہے پھر وہ دوبارہ آئے تھے کہ ارس بدت ہے تو پھر کول مسلم میں نے فوراً ان کو باؤنس مارا تھا حالانکہ ان کو میں ناؤن باؤنس کیا تھا میں نے ان کے کہنے پر تو ایم ایس این میں ہنسنے لگے یہ جو کوئی یہ پھر باؤنس مار دیا میں نے کہا حرکتیں کروا کر تمہیں کس نے کہا تھا یہ ٹیسٹ کرنے کو یہ ٹیسٹ کرو گے تو باؤنس ہی پڑے گا پھر وہ اپنے اوریجنل لکھ سے آئے تھے مجھے معلوم تھا پہلے جب میں باؤنس کرا رہا تھا مجھے معلوم تھا یہ نک میرا کس نے بنایا ہوا ہے اور کون آتا ہے اس نک سے اور یہ جناب اگر اس نک سے دوبارہ کوئی آئے روم میں اور کچھ لکھے تو یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بول رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ تو یہ معاملہ جناب احسان بھائی ریڈ پی ایم بھائی ریڈ پی ایم جناب ایزی بھائی کا پی ایم پڑھیں اور پی ایم میں جواب میں چلیں جی آئیں کوئی اور مائک پر آئے اگر میری آواز سن رہے ہوں آج کچھ نک کم نظر آ رہے ہیں مجھے کیا بات ہے مجھے نظر آ رہے ہیں کم یا ہے ہی کم آج نک آسان بھائی آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز میری آ رہی ہے جی آپ سب کو جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو تو میں نے سوچا کیوں نہیں کیوں نہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی تیاریاں ماہ ربیع النور سے پہلے سے ہی شروع کر دیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں چونکہ ہم امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا اس مبارک الحمد اس روم میں منا چکے تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو ہے وہ ماہ ربیع النور کی آمد سے پہلے پہلے ہی اس کی تیاریاں کر لی جائیں <clears throat> آپ کو پتا ہوگا جیسا کہ ربیع النور شریف اسٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی گھروں میں لائٹیں لگ جاتی ہیں جھنڈے لگ جاتے ہیں بازار سج جاتے ہیں اور ہر جگہ رونق ہی رونق نظر آتی ہے آج جب میں باہر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک پوری اسٹریٹ تھی پوری اسٹریٹ اتنی زبردست سجی ہوئی تھی اور لائٹنگ اتنی زبردست ہوئی ہوئی تھی کہ جو ہے وہ <clears throat> میں کیا بتاؤں آپ کو بہت ہی دیکھ کر مزہ آیا اتنی زبردست اتنی لمبی اسٹریٹ تھی وہ اسے کہتے ہیں اس کا اسٹریٹ کا نام کیا تھا اس کا خالد بن ولید روڈ اس اسٹیٹ کا نام ہے خالد بن ولید روڈ وہ پورا کا پورا زبردست طریقے سے سجا ہوا تھا تو اب ربیع نور شریف کی بس آمد آمد ہونے والی ہے کچھ ہی دن باقی ہیں ایک یا دو دن باقی ہیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے اس مقدس مہینے کی آمد ہونے والی ہے ہر گھر میں خوشیوں کے شادیاں بجیں گے ہر گھر میں جو ہے ان چراغا ہوگا ہر گھر میں جو ہے وہ جھنڈے لہرائیں گے اور سب جو ہے مرحبا یا مصطفیٰ کے گیت گائیں گے اور سب سرکار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سوہڑے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سچی کی آمد مرحبا اچھی کی آمد مرحبا کے نعرے لگائیں گے ہر گھر سے مراد جو ہے کہ ہر گھر سے میری مراد یہ ہے کہ جو اہل محبت ہیں ٹھیک ہے نا ہر گھر سے یہاں پر ظاہر سی بات ہے یہاں پر میری مراد جو ہے وہ بد مذہب نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو عقل مندرا از اشارہ کافی است میرے خاص سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے آپ کو اتنی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے <clears throat> ویسے بھی آپ میرے انکل ہیں چلے دے بھی دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا عرض یہ کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا کیا میرے ذہن سے نکل گئی ساری باتیں <clears throat> کیا نام ہے کیا عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا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 ہزار و عید ربیع الاول <clears throat> سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو جو دیوبندی ہوں گے جو وہابی ہوں گے جو گستاخ ہوں گے ان کے سوا سارے ہی مسلمان پوری دنیا میں انشاءاللہ سرکار کی آمد کا جشن منائیں گے <clears throat> انشاءاللہ تعالی <clears throat> اصل میں دو دن سے میری طبیعت خراب تھی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ گولیاں کھا کھا کر کھا کھا کر یہ حل ہوا کہ اب میرا گلا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا اس کے سائڈ ایفیکٹس ایسے ظاہر ہوئے ہیں کہ گلا ہی جو ہے نا وہ جواب دے گیا ہے <clears throat> تو پہلے میں نزلے کا علاج کر رہا تھا اور اب جو ہے نا میں گلے کا علاج کر رہا ہوں تو ایلوپیتھک دوائیوں میں کے یہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں <clears throat> تو آپ تشریف لائے عمران بھائی اپنے سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں کچھ دیر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اس کے بیٹھ نہیں ہے میں آج شاپ پر بھی نہیں جا سکا اس وجہ سے <clears throat> لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کار خیر میں جو ہے اپنے چند الفاظ جو ہے وہ جو ہے اس کا حصہ بن جاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو ہے میرا بھی نام سرکار کے خانہ خوانوں میں اور جشن میلاد منانے والوں میں شامل فرما لے آمین بجاہ نبی امین علیہ و تسلیم تشریف لائیے عمران بھائی مائک میں آپ کے لیے فری کرتا ہوں السلام علیکم احکام بھی تھے آپ اسی سے اتفاق کریں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے احکام بھی تھے ورنہ پھر آپ میں اور جو ایک عام آدمی ہے تو اس میں فرق کیا رہ گیا یہ بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جناب آپ نے قرآن کی آیت میرے میرے سامنے پڑھ دی کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کو پیغام رساں تھے اس پر پیغام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ان کو قرآن کی آیتیں تو ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کی تفاصیر میں جایا جاتا ہے پھر قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ تفسیر بھی قرآن پہلے ہوتی ہے کہ شاید کے لیے آپ نے قرآن کی رائے تھی کوٹ کرنی ہوتی ہے ورنہ پھر جا کر آپ نے حادثے پڑھنی ہوتی ہے اس کے بعد جو کوئی رائے بنانی ہوتی ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہوتی کیا خیال ہے آپ کا تو میں ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں تو ان سے ان امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شار احکام ہے جی جی آپ آ جائیے پھر میں ان شاء اللہ یہاں پر ذکر نبی ہو رہا ہے جناب تو جتنے بھی منکر رسول ہیں وہ بھی آ جائیں جناب آ جائیں مائک میں مائک چھوڑوں ذرا آپ بات کر لیں کامران بھائی پیسہ آپ ہینڈ نیچے کر لیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں آ جائیں مائک مائکر آپ ذرا آپ اپنی جو ہے تو جو بھی آپ نے بات کرنی پہلے مکمل بیان کر لیں پھر ہم آپ کو انشاءاللہ سے جواب دیتے ہیں آ جائیں مائک ہم نے کوئی بھی مطلب- آپ کم سن رہے ہیں اس وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جو جس کا آپ یہ آنسر دے رہے ہیں کیوں جواب دیجیے گا اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اچھا جناب یہ ذرا آپ نے پہلا ٹیسٹ جو کیا تھا لائف شال بھائی رضا بھائی آپ نے پہلا جو ٹیسٹ کیا تھا ذرا وہ دوبارہ کریے مجھے آپ کی ونڈو بند ہو گئی تھی اچھا کیا آپ جناب میں تو کچھ سمجھ نہیں پایا ابھی تک تو مجھے نے بھی آ کر کچھ کہا ناصر بشیر صاحب نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم کس حوالے سے بات چل رہی ہے اور آواز بڑھاؤں جنا آواز میری اتنی ہے آپ کو اپنے اسپیکر بڑھانے پڑیں گے نہیں تو کون اکول نہیں ہے میں سمجھا نہیں یار ابھی تک آپ کی بات سمجھا نہیں ہاں تو اکول نہیں ہے نا کس میں اکول ہے دی کھٹمل سنی یہ اکول کیسے ہو سکتے ہیں ایک منٹ میں ٹونجن بھائی میں کسی اور ایک ول کیسے ہو سکتے ہیں آپ بتائیں نا آپ نجدی کو کھٹمل شیعہ سے اور شیعہ کو سنی کے یہ تینوں برابر تو نہیں ہے کس نے کہا اور سب مسلمان بھی نہیں ہے پہلے سے بات ہے کہ ان کو آ کے پہلے مسلمان تھا کوئی کہتا ہے جناب شیعہ مسلمان ہے نجدی مسلمان ہے وہاں بھی دیوبندی مسلمان ہے تو آ کے پہلے ان کو مسلمان ثابت کرے باقی بات جو نبی علیہ السلام کے اختیارات کی وہ تو بات کرتے رہیں گے ہم اس میں کیا ہے وہ تو بات کرتے ہی رہیں گے پہلے تو اس بات بات کریں کہ کون برابر ہے مسلمان کون ہے ہم مسلمان ہیں جہاں مان لیا اگر آپ سننی ہے تو مسلمان ہیں اور آپ دیوبندی ہوتے ہوئے آپ کے عقائد وہ ہیں جو دیوبندی مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھے تو جناب ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے اگر آپ وہابی ہو کر آپ کے وہ عقائد ہیں جو وہابیوں کی کتابوں میں لکھے ہیں تو ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے اگر آپ شیعہ ہیں آپ کے وہ عقائد ہیں جو شیعہ مانتے ہیں ان کی کتابیں لکھا ہوئے تو ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے آپ قادیانی ہو تو قادیانی کو تو کسی طور پر بھی مسلمان نہیں مانتے صحیح نا پہلے تو یہ ثابت کریں کہ آپ کس کو مسلمان کہہ رہے ہیں کیا آپ کی نظر میں سارے کے سارے مسلمان ہیں دیوبندی وہابی نجدی چکرالوی پرویزی قادیانی شیعہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں پہلے تو اس کو ثابت کریں اس سے بات کریں جناب نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کو ہے نا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس نے قرآن کی آیات کا انکار کرا ہے صحیح ہے میرا دعویٰ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کو کوئی انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ اور میں کچھ بتاؤں گا بھی کس آیت کا انکار کرتا ہے وہ پھر پہلے تو یہ ثابت کریں کہ مسلمان کون ہے کون مسلمان نہیں ہے آپ سمجھتے کس کس کو مسلمان سمجھتے ناصر بشیر بھائی آپ کس کس کو مسلمان سمجھتے ہیں پہلے یہ بتائیے گا کیا آپ کا نام کسی مسلمان کا آئیں جناب میں چھوڑتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں پر اصل میں بات ہو رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ نہیں ہے بقول ابھی جو جتنا میں نے ان کو سنا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا یہی یہی آپ حضور کی گستاخی کریں نہ نہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنا اور اس کو گھٹانا جو ہے یہ گستاخی سے سب سے بڑھ کر ہے ٹھیک ہے ہاں ہمارا مسئلہ بتائیں ذرا ہمارا مسئلہ کیا ہے جناب ہم اہل سنت و جماعت کے ہیں جید بھائی ہم سب لوگ یہاں پر جتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا ہیں جناب ہم اہل سنت و جماعت سے ہمارا جو ہے وہ ہمارا مسلک ہے ٹھیک ہے سب لوگوں کو آپ ایک ہی کھاتے میں نہ ڈالیں پہلے آپ ایک ٹاپک کا تعین کریں بریلوی جی جی بریلوی ہے بالکل بریلوی مسلک ہے ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سب سے پہلے ایک ٹاپک رکھیں کہ آپ نے بات کس پہ کرنی ہے نذیر بھائی آپ ٹاپک رکھیں کہ آپ نے جو اس سے پہلے آیت کوٹ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا ٹھیک ہے اور ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا آپ نے یہ بات کی اور یہ بات میں نے سنی اپنے کانوں سے میں کم نہیں سنتا میں نے صرف آپ کا یہ جب میں روم میں داخل ہوا تو آپ یہ آخری بات یہی کر رہے تھے آپ پہلے اپنے آپ کو بیان کریں حضرت کہ آپ کا بات کیا ہے سر میں ثابت کروں گا کہ آپ کی یہ بات جو ہے یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہم ثابت کروں گا آپ آئیں مائک پہ اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے سنت و جماعت ہیں اس مسئلہ کو ہمارے چھوڑ دیں آپ اپنا نظریہ بیان کریں اور پھر ہم اپنی بات کریں گے تو سننے والے جو یہاں پر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ ان کو پتہ لگ جائے گا دودھ دودھ اور پانی کا پانی آپ آ جائیں مائک اور ایک موضوع رکھیں ادھر ادھر کی مطلب وہ جمپ مارنا چھوڑ دیں ایک موضوع رکھیں اور اسی پہ آپ پھر اسی پہ بات کریں اور ٹیکس پڑھنا چھوڑ دیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری جو گفتگو تھی وہ نہیں سنی میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ الحمد میں اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا میں بار بار یہی کہوں گا لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ نبی کی شان میں کرنے والوں کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں اور نبی کی جو شان ہے جتنی میرے رب نے رکھی ہے اس سے اگر یہ سمجھ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے جو کام بتایا ہے اس کو آپ نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ میرا مطلب یہ ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ میرے نبی کی شان کو بڑھانا جو ہے وہ گناہ ہے وہ جرم ہے میں یہ نہیں کہتا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کا جو طریقہ ہے میرے نبی کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے میرے نبی کا جو وضو کرنے کا طریقہ ہے میرے نبی کا جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے اگر اس طریقے سے ہٹ کے ہم کوئی بھی کام کریں گے بہرحال مجھے یاد آ رہا ہے کہ قرآن کی ایکعت ہے کلو ان ضلال کلو فنار جتنی بھی بدعات ہیں آپ بدعات کس کو سمجھتے ہیں جو میرے نبی نے نہیں کیا وہ کرنا بھی بدت ہے اور جو میرے نبی نے کیا اس کو چھوڑنا بھی میں تو سمجھتا ہوں وہ بدت ہی ہے اور بدت بدت جو ہے وہ کلو بدت ان زلال وہ جتنی بدعت ہیں وہ زلیل ہیں وہ بندے کے لیے اچھی نہیں ہے اور مجھے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے نبی کی کتنی جو ہے گستاخی دن میں کرتا ہوں نماز نہ پڑھنا بھی اپنے نبی کی گستاحی ہے اس طرح کا لباس نہ پہننا بھی اپنے نبی کی گستاحی ہے محلے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بھی گستاحی ہے یہ تو کہہ لینا بڑا آسان سی بات ہے جو بندی بھی جو ہے وہ غیر مسلم ہے وہابی بھی غیر مسلم ہے فلاں بھی غیر مسلم ہے یہ کہہ لینا آسان ہے اپنے آپ کو تو دیکھیں اپنے ڈانچے کو دیکھیں اپنے چہرے کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں میرے نبی کا فرما میں نے سنا ہے علامہ حاصل مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے یہ رانگ ہے یا درست ہے کہ جو میرے نبی کی ایک ایک بات کو اپنائے گا ایک سنت کو اپنائے گا اسے سو شہید کا سواب ملے گا مانتے ہیں آپ اس کو اور یہ دیکھیں تو صحیح کم از کم میں اپنے دل سے یہ کہتا ہوں کہ جو میرے نبی کی ایک بات کو چھوڑتا ہے وہ میرے نبی کی گستا ہی کرتا ہے آپ اس کو اس کو ثابت کریں آپ اس کو ثابت کریں کہ جو میرے نبی کی گستاحی کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتا جو میرے نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے کیا وہ گستاحی نہیں کر رہا بحثیت مسلمان یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹاپک ہیں ان کو بالکل ایسے نہ سمجھیے گا بلا وجہ میں کہتا ہوں بلا وجہ میرا نبی کسی کو ایسے نہیں تھا کہتا اچھا پلیز لے لے مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری آ رہی ہے تو برائے کرم تک جزاکم اللہ خیر جناب پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ ہاں جی یہ دوبارہ کیوں مجھے انوائٹ کیا جا رہا ہے میں روم میں نہیں ہوں کیا ہاں جی اچھا ناصر بشیر صاحب پہلے تو آپ یہ تعاون کر لیں جو آپ نے ابھی شروع میں حدیث پڑھی بدعت والی کہ وہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث سے پہلے تو آپ اس کو تعین کر لیں ہیں جی صحیح ہے پھر آپ کو مائک پر آ کر بتانا ہے لفظ کل جو اس میں آیا نا تو اس کل سے محدثین نے کیا مراد لی ہے ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو جاہل کہتے ہو اور دوسری طرف احادیث کا مفہوم اپنے معنی میں گڑتے ہو صحیح نا اپنی طرف سے معنی کرے گڑتے ہو تو آپ جو بھی یہاں پر آیت کوٹ کرو یا پھر حدیث کوٹ کرو آیت کوٹ کرو تو اس کی تفسیر اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا یہاں پر کسی مفسرین کی کال تفسیر بیان کرنا صحیح ہے اگر کوئی حدیث پیش کرو تو اس کی کامنٹری بھی کسی محدث سے بیان کرنا اپنی عقل کے گھوڑے جامن نہیں دوڑانا دوسری بات آپ نے بدعت کی بات کی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو نہیں کرا وہ اگر کوئی کر گزرے تو جناب وہ پھر گستاخی ہے تو صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہیں گے جناب فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے عثمان غنی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہاں جی اور دلیل آپ پر بنتی ہے جناب ثابت ہم نے نہیں کرنا ثابت آپ نے کرنا ہے آپ نے کہا کہ جناب جو سنت کو چھوڑے وہ گستاخی کرتا ہے دلیل آپ نے دینی ہے اس کی دلیل ہم پر نہیں بنتی دعویٰ کس نے کرا ہے آپ نے کرا ہے صحیح ہے ہم دیوبندیوں کو وہابیوں کو شیوں کو کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے یہ ہمارا ہم پر ڈپینڈ ہے ہم یہ ثابت کریں گے ہم کیوں ان کو اور کیا مانتے ہیں جو بھی مانتے ہیں ہم اس کو ثابت کریں گے صحیح ہے اور باقی راہ اب آئیے گا مائک پر تو اپنا ذرا مسلک آپ بتا دیجیے گا میں تو ڈنکی کے چور پہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہوں صحیح ہے کیا ہوں بریلوی ہوں آپ ذرا اپنے باہر نکل کر ذرا بتائیے گا کہ جناب آپ دیوبندی ہیں آپ اہل حدیث ہیں آپ قادیانی ہیں شیعہ ہیں کیا ہے جو بھی ہے تو ذرا کھل کر بات کریں نا اپنے آپ کو ظاہر کر کے بات کریں پھر مزہ آئے گا نا ہمیں بھی پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کے علماء نے کس جگہ کیا کہا ہے اور جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کے مولوی کیا کہتے ہیں اس جگہ پر پھر مزہ آئے گا اور رہی بات سنت کی تو جناب کس نے کام سنت کا انکار کرتے ہیں کس نے کام فرائض کا انکار کرتے ہیں مائک دیتا ہوں سبر کریے آپ کی اپنی باری پر آپ کو مائک ملے گا صحیح ہے آپ کو آپ کی باری پر مائک ملے گا یہ تھوڑی آپ نے لکھ دیا مائک تو ہم نے آپ کو مائک دے دیا اب آپ نے بات کی نا ہماری بات سنیں آپ کو مائک ملے گا مائک دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مائک نہیں دیں گے بالکل مائک دیں گے آپ کو تو میں کیا کہہ رہا تھا اپنے بارے میں بتائیے اور ایک ٹاپک پر رہیں یا تو آپ مختار کل پر رہیں چنا آپ نے بدعت شروع کر دی ہے تو بدت بدعت کے ٹاپک پر رہیے گا اب اس ٹاپک سے بھاگیے گا نہیں یا تو آپ خود آ کے کہہ دیں جناب میں نے اس ٹاپک بات کرنی ہے آپ مجھ سے اس ٹاپک بات کریں جنرل ڈسکشن ہوگی یہاں نہ کوئی میں مناظر ہوں نہ یہ ٹموجن صاحب مناظر ہیں اور آپ خود اپنی جہالت کا اقرار کر چکے ہیں تو میں تو آپ کو ویسے کچھ نہیں مانتا اور آپ خود کر چکے اپنی جہالت کا اقرار اس سے آگے میں کیا کہوں صحیح تو ایک جنرل ڈسکشن ہوگی ٹاپک آپ چوز کر لیں آپ چوز نہیں کر رہے تو ہمیں بتا دیں ہم چوز کر لیں گے ہم بتا دیں گے آپ کو کہ بدعت کب ہوتی ہے بدعت کا معنی کیا ہے پھر سب تو بات ہوگی نا پھر ہم بیان کریں گے بدعت کی اصل تاریخ کیا ہے صحیح علماء نے بدعت کی کیا تعریف کری کہ بدعت کہتے کسے ہیں پھر ان سب پہ بات کریں گے ہم پھر آپ نے کہا ہر بدت گمراہی ہے سب تو بات ہوگی لیکن ذرا تھوڑا مائک پر آ کر اپنا شجرا نصب بتا دیں کہ آپ کا تعلق کن سے ہے جزاکم اللہ خیر اگر بریلوی ہیں تو پھر بھی آپ سے بات کریں گے ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ بریلوی ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اگر کوئی بریلوی بھی غلط مفہومات احادیث کے یا قرآن کے بیان کرنا شروع کر دے تو اپنی لا علمی کی وجہ سے گناگار تو وہ بھی ہے اور ہمیں اس کو سمجھانا ہم پر ضروری ہے تو آئیے گا تمجن صاحب اس بحث کو چھوڑ دیں ابھی تو مختار کل پر پہلے ذرا ان کے بارے میں پوچھیں کہ یہ ہے کون ہے کیا ہے ان کو مائک پانے دیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے پھر ان سے بات کریں گے پھر یہ ٹاپک بتائیں گے ہمیں ابھی سے اس بات میں بات کرنی ہے کے مطابق بات کرنی ہے فرائض سے بات کرنی ہے بیرت کے ٹاپک بات کرنی ہے مختار کل پہ بات کرنی ہے یا جو بھی ٹاپک یہ رکھنا چاہیں ہم ان پر چھوڑتے ہیں ورنہ اگر یہ نہیں بات تو پھر ہم ایک ٹاپک رکھ لیں گے خود ہی اگر یہ بات کرنا چاہیں گے صحیح ہے نہیں چاہیں گے تو پھر یہ بیٹھے رہیں پھر نیچے بیٹھ کر پھر ہمیں سنے یہ پھر ان کو کوئی حق نہیں ہوگا پھر بولنے کا اس درمیان ہمارے درمیان بولنے کا حق نہیں ہوگا صحیح آ جا ناصر بشیر صاحب آپ کے لیے میں میچ چھوڑتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائی میرے شجرے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سنی بھی ہوں سب سے پہلے اس کے بعد میں محمدی بھی ہوں اس کے بعد میں مسلمان بھی ہوں ان کی ترتیب غلط ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ان ساری چیزوں پہ میرا اعتقاد ہے ٹھیک ہے رہی بات دوسری تو آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے ٹھیک ہے آپ ایک میرے خیال سے آپ ایک علم رکھنے والے کچھ بکس آپ نے پڑھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں مجھ سے آپ بہتر ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہ نالج دیا ہوا ہے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے یہ نالج دے مجھے اس کی توفیق دے اور میں یہ ساری جو سرچ اسلامک سرچ ہے اس کو کروں واچ کروں اور پھر آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوں میرے علم میں جو کچھ تھا جتنا تھا جتنا میں جانتا تھا جتنا میں سمجھتا تھا کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں نہ ہی میں نے کوئی زیادہ تر زیادہ اسلامی بکس پڑھی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنا تعارف کرا دیا ٹھیک ہے کہ میں کیا ہوں کس کا ہوں کس کے لیے ہوں اچھا پلیز تھوڑی دیر کے لیے رکیے بعد میں پھر بات کرتا ہوں اچھا سر یہ میں بھائیوں سے پوچھوں گا کہ یہ وہابی لفظ ہے کیا یہ جو آپ لوگوں نے میں تو سمجھتا ہوں یہ جس نے بھی بنایا یہ خود سے ہی بنایا ہوگا لفظ تو ہوگا اہل حدیث کیا آپ کے حدیث کے منکر حدیث کو نہیں مانتے آپ اس طرح کی باتیں میرا اس طرح کے ٹیکسٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک دن پروگرام دیکھ رہا تھا ذاکر نائک صاحب کا ان سے کسی نے سوال کیا آپ کیا ہیں آپ وہابی ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں انہوں نے سمپل سا جواب دیا تھا انہوں نے کہا آئی ایم مسلم میں مسلمان ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی کم از کم یہ جو فرقہ پرستی کی یہ جو آپ نے ہوا پھیلائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ یہ جو ٹیکس آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں اہل سنت ہوں دین آئی مسلم میں مسلمان ہوں اس کے علاوہ مجھے کیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ مجھے یہ چشتی دیوبندی بریلوی سولوردی ان کے رنگ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ میں محمدی ہوں میں چاہتا ہوں مجھے ان کا رنگ چڑھ جائے جو سارے جتنے لیبلس ہیں سب سے ٹاپ پہ ٹاپ کا جو لیبل ہے نا میں چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان سارے بھائی وہی لیبل چڑھا لیں اپنے اوپر تو اچھا ہوگا چھوڑ دیں اپنی مسجدوں پہ لکھنا ایک ہی لفظ لکھ لیں محمدی کیوں نہیں آپ اس پہ اگری ہوتے کیوں نہیں اس طرح کی باتیں آپ چھوڑتے پلیز میں تو یہ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ جو فرقہ پرستی ہے اس کو کم کر دیں اس کو بالکل چھوڑ دیں لے لیں آپ مائک بڑی مہربانی ہوگی لے لیں آپ مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جناب آپ کو اتنی لمبی چوڑی تمید ماننے کی ضرورت نہیں تھی سیدھے سیدھے کہتے جناب میں اہل عزیز ہوں میں وہاں بھی ہوں سلفی ہوں بات ختم ہو جانی تھی کہ جناب میں نہ مسلمان ہوں میں محمدی ہوں میں سنی ہوں میں اہل سنت ہوں اور میں یوں ہوں تو میں وہ ہوں اتنی لمبی چوڑی توحید بانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی تمید توحید کہہ رہا ہوں میں تمید بانے ضرورت ہی نہیں تھی جناب کو مسلمان کہا آپ نے محمدی کہا آپ نے دوسری طرح آپ کہتے جناب نام لگانا چھوڑ دو اپنے ساتھ مجھے بتائیں گے کس صحابی نے محمد محمد لگایا اپنے نام کے ساتھ ذرا مجھے بتائیں کوئی ایک روایت میں بیان کریں کسی صحابی نے اپنے نام کے آگے محمدی کا لگایا ہو آپ ہم نے خود کہا نا جناب یہ نام ہٹانا چھوڑ دیں فرقہ وارگیا چھوڑ دیں چلے چھوڑ دی آپ نے اپنے ساتھ نام کیوں لگایا محمدی ثابت کریں کسی صحابی نے اپنے آپ کو محمدی کا ہو چلے نا جلدی جلدی کوئی ایک روایت ضعیف سے ضعیف بلکہ میں کہتا ہوں منکر سے منکر روایت بیان کر دیں کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو محمد ہی کہا ہو کریں گے بیان ہاں دیکھا چلا گیا دیکھیں بھائی میں نے بھاگا نہیں بگایا نہیں اب یہ نہیں کہنا کہ آپ نے بگا دیا اب یہ نہیں کہنا کہ آپ نے بگا دیا میں نے بگایا نہیں ہے جناب میں نے سوال پوچھا تھا اب شیخ کو آئیں نہیں بائک پر کہیں گے عمران بھائی آپ نے بگا دیا میں نے بگایا نہیں جناب میں نے سوال پوچھا تھا اب وہ سوال سے پریشان ہو کے بھاگ گیا تو میرا قصور نہیں ہے آ جاتا مجھے جی بھائی سے پہلے کہ کیا کریں جناب اتنے کمزور مرغے ہیں ہمارے شروع کے سوالات پہ بھاگ جاتے ہیں آپ نے فضول میں اس سے نا آپ نے مختار کل کی بحث چھیڑ دی اصل میں جب اس نے کہا نا کہ <laughs> جناب مسلمان ہے یہ تو آپ کو اس کو غلوانا چاہیے تھا کہ یہ ہے کون جب یہ تسلیم کر لیتا کہ جناب میں یہ ہوں تو پھر آپ اس سے آگے بات کرتے پھر مزہ آتا ہے نا کہ پھر اس حوالے سے اسی حوالے سے بات کرتے اب آپ کو پتہ نہیں سامنے والا ہے کون شیعہ ہے دیوبندی ہے وہابی ہے کس نیچر کا ہے کس ذہنیت کا ہے تو جب تک آپ اس کو کا پتہ نہیں چلے گا آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گوشت جو ہے یہ مرغی کا ہے مچھلی کا ہے یا بڑے کا ہے چھوٹے کا ہے کس کا ہے جب تک پتہ نہیں چلے گا آپ اس کو گلاؤ گے کیسے آپ پتہ چلا آپ نے مچھلی کے گوشت کو آپ نے بڑے گوشت سمجھ کر آپ نے نا زیادہ پکا دیا تو وہ تو بن جانا حلوا تو جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو کہ وہ ہے کیا چیز اس وقت اس میں محنت کرنا فضول ہے صحیح ہے ہے یہ نائنٹی ٹو کون جناب جو بھی ہے آ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ یار میں تو سمجھا کہ مطلب بڑا لیکن آج ایک بات واضح ہو گئی جید بھائی آج ایک بات زیادہ ہو گئی ہے کہ قادیانی نے تو جو شیوں کے جو دس سپارے گھومے ہوئے نا تو اس کی ایک آیت ان کو مل گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی قرآن کی آیت میں ڈال دیا نا لیکن اس حضرت نے ایک اور قرآن کی آیت نکال دی کہ کلو تم دلال فنار کلو کلبی یہ آیت تو وہی پورے مسلمانوں کو بھولی ہوئی ہے جی کلو تو تم دلال اللہ اکبر یہ نام کافر کا ہے یقیناً وہ شخص کافر گزرا ہے لیکن یہ نام کافروں کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کا نام ہے اور وہ شخص کافر تھا وہ غلط ایشو ہے یہ ایک ایشو ہوتا ہے تو شیخ صاحب آپ بھی آئے مائک پہ جناب آپ کو بھی ذرا ہم دیکھیں کہ آپ کون ہیں جناب کہاں سے آئے ہوئے ہیں ناموں کو چھڑے نام مسلمانوں والے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی ذرا پتہ لگے آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں میرا آپ نہ رکھیں یہ نام نہیں میں آپ کے مشوروں کا بڑا شکریہ آپ مجھے مشورے نہ ہی دیں تو بہتر ہے جناب میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہوا ہے اور آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جناب آپ کو اتنی مطلب میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب وہ انشاءاللہ جو ہے نا نام میرا رکھا گیا کہنے کا میرا مقصد یہ کہ آج ہمیں ایک اور ایک ایک وہابی نے ایک اور قرآن کی آیت نکال دی جناب کلو بدت دلال والی جو ہے نا یہ حدیث شریف جو ہے یہ قرآن کی آیت بن گئی اللہ اللہ اللہ رحم کرے پر اور کیا کیا چیزیں وہ کریں گے کہتے جی ہم تو صرف مسلمان ہیں محمدی ہیں بھائی کیسے محمدی ہو محمدیوں کا تو زیادہ تر استفاق کسی پہ ہے کہ یزید جو ہے وہ فاصل کو فاجر ہے اور تمہارا ذاکر نالائق جو ہے تو وہ اس کو جو ہے تو کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ میں اللہ بھی پلیز ود ہم تو یہ تمہارا وہ جو ذاکر نالائق ہے تو اپنے آپ کو پھر بولو نا کہ میں ذاکر ہی ہوں میں میں ہی ہوں ٹھیک ہے میں نالائکوں کی اولاد سے ہوں ان کی آل اولاد سے ہوں تو یہ مطلب کس قسم کے دعوے کرتے ہیں جناب وعلیکم السلام آ جائیں جناب تو عمران بھائی وہ میں نے اپنے بارے کو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں ایک بار پھر کہہ دوں میں نے استاد صاحب کو بولے میں نے کہا جی یہ ذرا مجھے دیوبندیت کی ایک آسان الفاظ میں تشریح کر دیں دیوبندیت کی آسان الفاظ میں تشریح کر دیں کوئی مثال دے دیں کچھ ذہن میں تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیوبندیت ایک لانت کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لانت سے سب کو محفوظ رکھے تو دیوبندیت کیا ہے جناب ایک لانت ہے اصل میں یہ وہابیوں کی جو ہے تو ناجائز اولاد ہے اور وہابیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جو جو ابن وہاب کی جو بکس ہیں ان کو ٹرانسلیشن کر کے میرے صغیر پاک و ہند میں جس قسم کی گمراہ کن عقائد کی انہوں نے پرچار کی ہے تو آ جائیں آپ مائک پہ آ جائیں میں مائک آپ کو دوں گا اوروں کو نہیں دوں گا مائک پہ آ جائیں آپ اور دلیل سے بات کریں میرے نک کو چھوڑ دیں آ جائیں مائک پہ آ جائیں عمران بھائی آپ آ جائیں میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ لوں السلام علیکم بھائی میرے کون سی غلط بات کی ہے آپ سے میں نے کوئی غلط بات کی ہے آپ سے آپ مسلمان ہیں ہاں جی آپ بتائیں جو مسلمانوں کا قاتل ہے چنگیز خان آپ نے اس کے نام پر اپنا نام رکھا ہے بڑے ہاں؟ افسوس کی بات ہے اور پھر آپ کہتے ہیں آ جائیں مائک پر آ جائیں کیا آ جائیں مائک پر اور جد المختار صاحب آپ نے یہ عالم والا نام رکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ایسے سوالات پوچھیں کہ بندہ اگلا بندہ ہی بھاگ گیا آپ آسان آسان سوال پوچھا کریں اس طرح کے مشکل سوالات کیوں پوچھتے ہیں جو لوگ روم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہاں جی یار یہ آج کل رضوان کا ہے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں مل تو جائے تم لوگوں کا جو جعلی لیڈر ہے رضوان وہ مجھے مل تو جائے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں جناب آپ کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو گئی محل میں ٹھیلے پہ کچھ آپ نے ٹھیلے پہ جب بیٹھے ہوئے تھے یا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا تو یا کھانا کھا لیا کچھ الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے اوپر نیچے آپ کا ہاضم مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا تو آپ کھیلے تھے خان جلدی فارغ ہو گئے رضوان صاحب رات کو آئے تھے جناب لیکن آپ نہیں تھے آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے تو آئیے جناب جد المختار صاحب آپ آ جائیں جناب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے کہ سچی بات جو ہے نا کڑوی لگتی ہے سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے اگر کسی کو آدمی سچی بات بولے تو کسی سے ہضم نہیں ہوتی پھر آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے کیا پیٹ میں درد ہے آپ کی کیا تکلیف ہے یار میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں وہ بھی فری میں مشورہ دے رہا ہوں پھر بھی آپ کو یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہاں جی پھر بھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی آپ نام آپ مین آف ڈیسٹ نہیں رکھ لیں نام آپ اپنا نام مین آف ڈیسٹ رکھ لیں آپ اپنا نام جو ہے وہ اپنا کالو چورن والا رکھ لیں آپ اپنا نام جو ہے وہ عبد الرحمان رس ملائی والا رکھ لیں کچھ بھی رکھ لیں یار یہ تو نہ رکھے نا آپ نام چلے جی ہم یہ نام انشاءاللہ یہی رکھیں گے اور اسی کو ابھی جو ہے تو کلر بھی کروانا پڑے گا مجھے یہ نیک <laughs> کہ دشمنوں پہ میری یہ نیک جو ہے بھاری رہے یہ جو تموجن ہے نا یہ تمام وہابی اور دیوبندیوں کے لیے اس نک سے مراد ہے کہ ان کے میں سر اتاروں گا ان کے سر میں کیا ہے تو اتاروں گا اسی طرح یہ سمجھ چاہیے خان نے لوگوں کے سر اتارے تھے نا اسی طرح میں دیوبندی اور وہابیوں کے سر اتاروں گا اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو آج عمران بھائی وہ مرغا تھا اچھا خاصا وہ جناب آپ نے کوئی ایسی بات اس سے پوچھ لی ہے <laughs> کہ آگے مجھے ہم نے کتابیں کھول کے ہم نے کہا چلے یار اب کوئی بڑی بحث ہوگی کوئی علمی بحث ہوگی کیونکہ جب میں روم میں آیا تو وہ بات کر رہا تھا جناب کو روم میں کوئی بھائی تھے چھوٹے ہمارے تو ان پہ ڈیل میل مار رہا تھا کہہ رہا چلو کوئی ہے نہیں تو چلے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یار بھائی ایسے کوئی احمد مجھے آج تک دیوبندیوں وہابیوں کشیوں میں خوشیوں میں مطلب مرد مومن مجھے نظر نہیں آیا جی آ جائیں جناب السلام علیکم مومن کہاں سے آئیں گے مرد ہی نہیں ہے تو مومن تو بڑی دور کی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز لکھ دیجیے اب دوبارہ جناب میرا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سنی جو ہے نا وہ سوال سن کر اس کی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ تم نے یہ تھا کہ چلو یہ حدیث یہ قرآن کی آیات یہ حدیث سنو یہ اقوال سنو یہ سنو وہ سنو سوال پوچھو یار ان سے سوال پوچھو جس دن سوال پوچھنا شروع کر دیں نا اس دن یہ بھاگنا شروع کر دیں گے ہماری کمزوری ہے کہ ہم نا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں جواب دینے کا ٹائم ختم ہو گیا آپ صرف سوال پوچھو ان سے میں نے کیا پوچھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا نا اس نے ایک حدیث کو اس نے قرآن کی آیت بنا دیا میں نے اس سے پوچھا بھائی تم پہلے یہ ڈیسائڈ کر لو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے اس نے اپنے آپ کو محمدی کہا کا میں نے صرف اتنا پوچھا کہ جناب کسی صحابی نے اپنے آپ کو محمدی کہا یا نہیں کہا کہا ہے تو مجھے کسی روایت سے ثابت کر دو منکر سے منکر روایت سے ثابت کر دو مجھے کسی صحابی نے نا اپنے آپ کو محمدی کہا ہو ثابت تو کرو نا آپ آئے جناب میں بخاری شریف دیکھیں جناب بخاری شریف ہے اس سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ جناب یہ نبی کریم اسلام اختار کلتے بھائی ان کو نہیں ماننا آپ فضول میں اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہو ان سے سوال پوچھو یا آپ نے سوال پوچھنا ہے آپ ان سے سوال پوچھو بگاؤ ان کو فضول میں آپ کو ٹائم ضائع کرنا ہے بس یہ تو ان سے سوال پوچھو ان کو بگاؤ بس ان کو دلال دینے کا وہ ختم ہو گیا جناب جب ڈبیٹ ہوگی تو پھر جب دیکھا جائے گا تو ڈبیٹ ہوگی تو پھر ان کو دلائل بھی دیں گے اب تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے جب خود اپنے آپ کو اس نے وابی اپنے آپ کو جاہل مان لیا ہے وابی تو اس نے اپنی گفتگو سے اپنے آپ کو مان ہی لیا اس نے خود پہلے کہہ دیا جناب میں تو جاہل ہوں تو بس جاہل ہے تو پھر اس سے فائدہ کیا اس کو جواب دینے کا اس کو سمجھ میں آنی نہیں ہے نا قرآن و حدیث ان کے سمجھ میں نہیں آنی شیخ عبد وہ حضور غوثار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے جاہل ہیں ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں قرآن و حدیث سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے جب یہ اور نہیں سمجھ پاتے تو یہ قرآن و حدیث کو کیا سمجھیں گے نہیں سمجھ پاتے نا یہ لوگ تو فضول ہے ان کے سامنے قرآن و حدیث کو بیان کرنا آپ یہ سوال پوچھو جواب دیں تو صحیح ہے ورنہ یہ خود ہی بھاگ جائیں گے جیسے ابھی یہ بھاگا تھا ابھی صرف دو سوال کیے تھے ابھی تو مختار کل ہم آئے بھی نہیں تھے تو وہ پہلے بھاگ گیا پیٹرول پر سوال پیٹ ایک میں میں دیکھتا ہوں جناب پیٹرول پر کیا سوال ہے او مدینہ میری جان جناب آ گئے آپ کل بھی آپ آئے تھے نا آواز میری یہاں آ رہی ہے پیلٹاپ کو ذرا لکھ دیجیے گا اگر میری پیلٹاپ پر کا کچھ سن رہا ہو تو ذرا لکھ دیجیے گا ہاں میں دیکھ رہا ہوں میں جزاک اللہ خیر تو مدینہ تیری وہ میری جان صاحب جناب آپ ہیں دیوبندی یا جو بھی ہیں اپنی منافقت سے باہر آ کر آ کر مجھ سے سوال کریں نا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا ہاں ایک ٹکٹ پہ دوں مزے ایک طرف تو آپ کے مولوی صاحبان یہ لکھتے ہیں کہ جناب پھرتے تھے کعبہ میں نہیں پوچھتے تھے کعبہ میں گنگوا کا راستہ جو رکھتے تھے اپنے سینوں میں ذوق و شوق و عرفانی ہے ذوق و شوق و عرفانی تو جناب آپ کعبہ میں رہ کر آپ ہے نا گنگوا کا راستہ پوچھتے ہیں تو آپ کہاں آپ نے مدینہ میری جان رکھ دی جناب جن کے دلوں میں گنگوا تھانہ بھون یہ چیزیں ہوں تو وہ جناب وہ کہاں وہ مدینہ میری جان تم اپنی منافع سے باہر آئیے باہر آ کر پھر ہم سے سوال کرے نہ جواب دیں تو پھر آپ بات کریے گا کہ جناب آپ نے اپنی بات سے پھر گئے آپ نے جواب نہیں دیا ہمیں تو منافقت چھوڑیے آپ کے عمل میں بھی منافقت ہے کل ہی میں نے کہا تھا آپ کے عمل میں منافقت ہے آپ کے ظاہر میں منافقت ہے آپ کے باتیں میں منافقت ہے منافق نہ ہوتے تو اپنے اصل نک سے آتے یہ ایسے نک بنا کر نہ آتے مدینہ تو آپ کی جان رہی نہیں ہے جناب یہ تو شرک کر دیا آپ نے بکوال آپ کے مولویوں کے آپ نے یہ شرک کر دیا جناب یہ نام بنا کر نہیں جناب آپ کھا بھی نہیں سکتے نا کوا کھانے والے گدے کھانے والے گو کھانے والے کچوے کھانے والے حلوا تو ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں اگر حلوا ہوتا تو کوا نہ ہوتا گدا نہ ہوتا گھوڑا نہ ہوتا کیچوا نہ ہوتا بجو نہ ہوتا صحیح ہے نا تو آپ کے نصیب میں حلوہ ہے ہی نہیں مومن جو ہے وہ حلوے کو پسند کرتا ہے جب آپ مومن ہی نہیں ہیں منافق ہیں تو منافق تو ہے ہی کھانے کے لیے منافق تو ہے ہی کھانے کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دس از فرام یا جناب یہ لفظ سے ہم بات کر رہے ہیں کس کو دوں آپ ہینڈلس کریں مجھے آپ کا ہینڈ رہا مجھے تو یہ کوئی میچور شفقت آگے تانی کیا نام ہے ان کا ان کا ہینڈ آپ کا ہینڈ نظر بھی نہیں آ رہا جناب جو بھی بات کرنا چاہے دیکھیں ہم یہاں بات کرنے سے کتراتے نہیں نہ ہم کسی کو منع کرتے ہیں صحیح ہے نا سمپل سا ہے کہ جناب اپنے آپ کو ظاہر کریں میں کہتا ہوں جناب میں حنفی بریلوی ہوں صحیح ہے میں اب کیوں جھوٹ بولوں یہاں بیٹھ کر میں کیوں منافقت کروں میں اپنا اصل ظاہر کر کے جس کو بات کرنی ہے دیوبندی ہے وہابی ہے شیعہ ہے قادیانی ہے اپنا اصل بیان کرے ہم سے بات کرے ہم بے شک بات کریں گے ہم ہم نے کب منع کرا ہے لاکھ مرتبہ آپ کو ہم ویلکم کریں گے لیکن دڑائی کے ساتھ قرآن و حدیث کے دائرہ کے ساتھ آئمہ فقہا محدثین مفسرین ان کے اقوال کے ساتھ بات کریں اور اچھے الفاظ میں بات کریں تو ہم ضرور بات کریں گے میں نے جبھی جتنی بھی چیزیں کہی ہیں جناب کلوا کوا کھانا آپ کے یہاں آپ کے نصیب میں ہے گدا کھانا ہے بچو کھانا ہے یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ کوئی نہیں سمجھے کہ جناب آپ نے بھی کون سی اچھی زبان استعمال کری ہے میں نے زبان اپنی طرف سے یوز نہیں کری ہے میں نے وہی کچھ کہا ہے جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ دیوبندی کتابوں میں اہل حدیثوں کی کتابوں میں نام کے اہل حدیث ہیں لیکن یہ وہ اہل حدیث نہیں ہے جن کی فضیلت آئی ہے یا جو اصل اہل حدیث جماعت تھی جماعت اہل حدیث جو تھی وہ یہ نہیں ہے نام رکھنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا صحیح ہے نا آپ سن لو نا آپ کو نہیں سننا تو دیکھے نا چلے گئے نا وہ بھی ان کو نہیں سنا تھا تم آ جاؤ اگر تمہیں بات کرنی ہے مدینہ میری جان ہاتھ تو اٹھاؤ جو بھی ہو ہاتھ اٹھا لو صحیح ہے اور اپنا ذرا بتاؤ ذرا منافقت سے باہر نکلو بتاؤ چلو شابش دعوت دے رہا ہوں تمہیں میں دیکھو ایک بار آگے مدینہ میری جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ فراہ آپ آئیں جناب مائی ہینڈل کریں جو سوال ہے نا مائک پر آ کر کریں میں بات کروں گا کوئی ڈاؤٹ نہیں دے گا آپ کو کوئی بھائی کوئی ڈاؤٹ نہیں دے آج کوئی ڈاٹ نہیں دے یہ ویسے میرا چلے میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہے نا ڈاٹ نہ دے ان کو آنے دیں بات کرنے جو چاہے جس ٹاپک پر آپ چاہیں گے ہم بات کریں گے لیکن منافقہ سے باہر نکل کر منافق سے بات چیت نہیں ہے منافق کو صرف کیا کہنا ہے جناب ہم نے سنت ممر کرتے ہوئے کہنا نکل جا تو منافق ہے نکل جائے یہاں سے جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے نکالا تھا یاد ہوگا نا منافعوں کو کس طرح نکالا تھا کہ فلاں بن فلاں تو منافع ہے نکل جا میری مسجد سے فلاں بن فلاں تو ہے نکل جا اپنے آپ کو ظاہر کرو پھر ہم سے بات کرو منافق کرو گے تو ہم یہی کہیں گے جناب آپ چلے جائیں پر ہمارے روم میں کوئی کام نہیں ہے منافق سے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی صحیح ہے اگر منافقت سے باہر آتے ہو تو سو بسم اللہ آؤ ویلکم ہے جناب بات کریں اب کوئی آ ہی نہیں رہا میں کیا کروں یار میں کوئی ہے ایک منٹ میں ذرا میوٹ اصل میں میں نے یہاں پہ میں نے اپنا یہاں سے میں ذرا میوٹ پہ جاتا ہوں میں اور پیل ٹاک پر سے اپنا میوٹ ہٹاتا ہوں میں ہو سکتا ہے شاید پھر مجھے کسی کا ہینڈ نظر آ جائے میرے خیال سے یار ابھی کسی نے بھی ہینڈ نہیں ہٹایا اٹھایا اپنا ہے ہینڈ کسی کا بھی نہیں ہے آئی ول ایکسپٹ چیلنج کیوں کس کو چیلنج کر رہے ہیں توقیر صاحب آپ ہاں آ جائیں جناب مدینہ میری جان صاحب آپ کے دماغ چھوڑ رہا ہوں میں آپ مائک لیں آپ کو بھی سنتے ہیں آ جائیے اور رائے ونڈ میری جان رائے ونڈ میرا ایمان دیو بندی رائے ونڈ میری جان دیو بندیوں کا رائے ونڈ میری جان رائے ونڈ میرا ایمان دیو بندیوں کا یہ دیوبند تیری جان رائے تیرا ایمان اور تھانہ بھون تیری جان اور رائے تیرا ایمان کرنے کا آپ کو بائی کرنا پڑے گا وہ یہاں پر ریلے کر دیں ان باتوں کو جزاک خیر السلام علیکم ایک منٹ ہاں جی آواز آ رہی ہے میری کسی کو کسی کو آواز آ رہی یہاں پیل ٹاپ پر میں جناب اب آ گیا ہوں میں <clears throat> جزاک اللہ خیر تو جناب اب تو میں آپ کے سامنے ہوں سامنے آ کر بات کر رہا ہوں آپ کو پہلے تو ایک نک نظر آ رہا تھا آواز کسی اور کی آ رہی تھی اب میں خود آ گیا ہوں بیل پر بھی تو مدینہ میری جان صاحب آئیے مائک پر جناب آپ کے لیے میں ایک منٹ جناب میں ذرا میسج پڑھ لوں کون ہے اچھا جناب یار تعریف ہو رہا اور بھائی کیا ہوگی جناب بار بار آپ جم کر رہے ہیں جم نہ کر رہے ہیں بار بار جم نہ کر رہے ہیں اچھا اوکے السلام علیکم عمران بھائی وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے کسی کو ہلو اور میرا عمران بھائی کا جناب جو ہے وہ ڈی سی ہو گیا میرا عمران بھائی تو بھائی وہ دیو بندی کدھر گیا بھائی میرا جو دیو بندی صاحب یا بیٹا کدھر گیا رائے کا مستانہ وہ جناب دیوبند کا دیوانہ وہ کدھر گیا بھائی آ جاؤ عمران بھائی آ جاؤ بھائی کوا بریانی کھانے گیا میرا بھائی کوا بریانی کوا بریانی کھانے گیا یہ کا حلوا کا مہینہ اسٹارٹ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بریلوی لوگ الحمد للہ العالمین حلوہ حلوا کھاتا ہے حلوا جہاں حلوا وہاں مولویوں کا جلوا جہاں کھیر وہاں ہماری بھیڑ لیکن تم لوگ کیا کھاتا ہے بھائی تم لوگ کیا کھاتا ہے تم لوگ تو تم لوگ کیا کھاتا ہے تم لوگ کھاتا ہے کوا تم لوگ کھاتا ہے ہندوؤں کی پرساد وہ فتح رشیدیا میں رشید مولوی رشید جو تمہارا مولوی رشید ہے وہ لکھتا ہے کہ ہندوؤں کی پرساد کھانا جائز ہے اور شبرات کا حلوہ کھانا حرام ہے یہ تم لوگوں کے نصیب ہے بھائی یہ تم لوگوں کے نصیب میرا بھائی دیو بندی تو لانٹیوں کوے کھاؤ بیٹھ کر اب بھی توبہ کر لو وقت ہے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اس سب فضول چیزوں سے توبہ کر لو اللہ کے اور اس کے رسول کے ہو جاؤ سرکار کے چاہنے والوں میں اپنا نام درج کرا لو توبہ کر لو ان سارے گستاخوں سے اپنی جان چھڑا لو یہ اشرف تھانوی رشید احمد گنگوہی قاسم نانوتوی خلیل امبیٹوی یہ جتنے بھی ایمان کے ڈاکو ہیں دین کے ڈاکو ان سے اپنی جان چھڑا لو اہل سنت کی چھتری کے نیچے آ جاؤ اہل سنت اہل جنت ہیں یہ گستاخوں سے اپنی جان چھڑا لو مسخرہ میں نہیں ہوں بھائی مسکرا رشید احمد گنگوئی ہے مسکرا جو ہے وہ تمہارا اشرف تھانوی ہے جس کا باپ جو ہے وہ اولاد کے قابل نہیں تھا تو وہ ایک مزار پہ گیا اشرف تھانوی کا باپ جو تھا وہ ایک مزار پہ گیا اور وہاں پر جا کر اس نے ایک شیعہ مجوسی کو پکڑا اور اس کو کہا بابا جی جو ہے وہ میں اولاد نہیں پیدا کر سکتا تو آپ کو نسخہ بتائیں تو وہ جب شیعہ مجوسی تھا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ جو عمر اور علی کی روحیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ استغفر اللہ ربی منک نہیں سمبھی ہوں تو اس لیے تم ایک کام کرو تمہارا یہاں جو ہے وہ بیٹا ہوگا تو اس کا نام اشرف علی رکھنا اشرف علی رکھنا اور تو تمہارے ہاں تم نیت کر لو تمہارے یہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام تم اشرف علی رکھنا تو تمہارے یہاں بیٹا ہو جائے گا پھر وہ جو تھا اس کا باپ جو تھا اشرف تھانوی کا وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا گھر پہ اس کے بعد جو ہے نے اشرف علی رکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ یہ مجھے یہ بتاؤ جس کا باپ جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو اور شیعہ مجوسی کو گھر پہ لے گیا ہو کیوں لے گیا گھر پہ وہ کوئی نہ کوئی تو جناب کوئی اس میں اس کے پیچھے راز ہوگا نا جناب تو یہ جناب صورت حال دیوبندیوں کی آ جائیں جناب عمران صاحب آپ آ جائیں ویسے یار مجھے تو ان سے سخت نفرت ہے اب یقین کریں سخت نفرت ہے گھن آتی ہے گھن گھن آتی ہے اتنے مکرو چہرے ہیں ان کے اتنے مکرو ان کا ان کی چہرے دیکھیں صورتیں دیکھیں اللہ کی کیسی پھٹکار برستی ہے ان کے چہروں پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو ان کے چہروں پہ پھٹکاری برستی ہے ظاہر سی بات ہے نور تو برس برسنے سے رہا ڈاکٹر پرسرار کو دیکھا ہے اس کی تصویر مائیں جو نا رات کو بچے بچے جو نا بچوں کو دکھاتی رہی دیکھو بہو آ جائے گا دیکھو بہو دیکھو بہو دیکھو دیکھو یہ دیکھو بہو آ جائے گا اس کی تصویر کو دیکھ کر بچے ڈر کے مارے سو جاتے اس کو دیکھا ڈاکٹر پرسرار کو کیسے خبیص چہرے ہوتے ہیں ان لوگوں کے آ جائیں عمران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جناب آواز میری آ رہی تو برائے کانٹیکٹ لکھ دیجیے کچھ تو جناب چلیں بھائی پورے سرائے کا چہرہ تو چلا چلے لیکن جن کے چہرے اچھے ہوتے ہیں اب یہاں پر پتہ نہیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ورنہ میں جن کے چہرے اچھے ہوتے ہیں آپ وہ سوانے پڑے نا جن کے چہرے اچھے ہوتے ہیں ان سے یہ شادی کرنے کی باتیں کرتے ہیں مثلا تھانی صاحب کے مرید نے تھانی صاحب کا حضرت دل کرتا ہے کاش میں عورت ہوتا عورت ہوتی آپ مرد ہوتے اور ہماری شادی ہوتی اور میں آپ سے وہ فائدہ اٹھاتی جو مرد عورت سے شادی کے بعد جو خوبصورت ہے اس کے لیے ابالے جانے ہاں جی تو یہ ہوتا ہے کبھی ایسے بہت سے واقعات ہیں میں بیان نہیں کر رہا کوئی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے مدارس میں تو عجیب عجیب سے یہ حالات ہیں وہاں کے نا امرت پسندی بہت ہے دیوبندیت میں امرت پسندی بے انتہا ہے جس کی مثالیں میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ ارواہ ثلاثہ صرف آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اسی میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں میں نے صرف ابھی آپ کو صرف جھلکیاں سنائی ہیں اگر میں پورے پورے واقعات سناؤں تو آپ بولیں گے یار یہ یہ ایک دین کے داروں اتنے بڑے مولوی جن کو کوئی امام ربانی کہتا ہے تو کوئی جسے حکیم المت کہا جاتا ہے قاسم الخیرات کہا جاتا ہے ان کے یہ حرکات ہیں شرم سے بندہ ڈوب مر جائے دیوبندیوں کا نہیں کہوں گا کیا نہیں کہوں میں نے کیا کہا پان نکالو منہ سے فرسٹ پان جناب میں تو پان تو کھاتا بھی نہیں میں ایکسپوزنگ باطل تھوڑی ہوں کہ پان منہ سے منہ میں پان کر رکھتے ہوئے بات کروں میں کسی نے سنا ہے ایکسپوزنگ باطل کو دیوبندی روم کا جو ہے بڈا اس کو سنا ہے کس طرح بات کرتا ہے وہ اس کے منہ میں پان ہوتا ہے اسے بات کر رہا ہوتا سمجھ میں یہ آتا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہنا تو اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہنا کیا چاہ رہا ہے دوسرا یہ پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے نہیں مائک ملے گا نا میں مائک چھوڑتا ہوں جناب حبیب خان صاحب اکیلے مائک چھوڑتا ہوں اس کے بعد سہیرا خان اگر آپ بھائی ہیں تو مائک لیجئے گا اگر آپ بہن ہیں تو بہنوں کو اس روم میں مائک لینے کی اجازت نہیں ہے سہیرا مجھے لگ رہا ہے شاید غالباً سہیرا ہی لکھا ہوا ہمارے روم میں مائک پر آنے کی اجازت نہیں ہے جزاک اللہ آ جائیں خان صاحب آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں محمد محمد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 ہمیں درود تنجینہ پڑھنا بھی آتا ہے ہمیں درود رضویہ پڑھنا بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ نبی و صحابی صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃََ و سلام یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ و علی یا حبیب اللہ نبی اللہ و سلام یا نور اللہ کوئی بات کرنی ہے تو مائک پر آؤ ٹھیک ہے آ جائے عمران بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو جناب مردود ہیں اصل میں یہ جتنے بھی دیوبندی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندی کون ہیں یہ اصل میں ناجائز اولاد ہیں وہابیوں کی ان میں آج تک کوئی ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ آئیں مائک پہ چلو بندے ہی چلے گیا وہ تھا پٹھان لگ رہا تھا تو میں نے کہا میرا مائک پہ آ جاؤں چلو چلے گئے جی پٹھان ہی چلے گئے تو میں کیا کہنا پتہ نہیں ہے کہ کوئی اتنے پٹھان بھی ہے سنی جڑا اتنے بیٹھا ہے تو سانو کوئی کوئی پٹھان ملے تو پھر امی بھائی انہوں نے میرے میرا تاسو تک اس وقت ملا اسی چلتا بےغیرت حاجی دریا کرنگا بےغیرت کس سے تاس سے ملا اسی کا نا تو اگر بھی ادیب دل تیرا والی تو سب آگے سر ابھی خبریں ہو کما ایسے بغیر حاجی دریا پرنګ د ملنگ د دا دیو بندیان سړی بیچی وی دی سره تو آج جناب عمران بھائی آ کو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نہیں جناب بہنوں کو یہاں پر مائک اجازت نہیں ہے تو آپ کو مائک نہیں مل سکتا معذرت کے ساتھ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے کچھ کرنا ہے تو آپ ٹیکس میں لکھ سکتے ہیں پتا نہیں یہاں تو انہوں نے کیا لکھا ہے میں آ سکتی ہوں مائک پر ایک منٹ کے لیے اب سکتی ہوں پتا نہیں ہو سکتا ہے پڑھان پڑھانوں کا اپنا وہ ایک سب ان کا سب کو وہ میل ہی کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں کوئی فیمیل کا ہو چکر کہ ہر چیز کو کوئی فیمیل کا آپ لکھ دیں اگر آپ میل ہیں تو میں آپ کو میں مائک دے دیتا ہوں آپ بھائی ہیں تو آپ کو مائک دے دیتا ہوں میں اگر بہن ہے تو معذرت یہ خالہ ہے آپ کی ہوں گے جناب آپ ان کو سن لیں <laughs> پی ایم میں جا کر آپ ان کو سن لیں ہاں دیکھیں خود لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ایف ہیں تو جناب یہاں پر ایف کو مائی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اجازت نہیں ہے ایم کو اجازت ہے <clears throat> تو یہاں پر ہے اچھا دیکھو نا اپنی ظاہر کر دی نا اپنی دیوبندیوں والی خستہ ظاہر کر دی نا یہ کہتا جناب مجھے آپ بھی فیمل لگتی ہو وہاں تھانوی کا مریض جی کہہ رہا حضرت میں بھی عورت ہوتا آپ سے شادی کرتا پھر آگے آگے فلا فلا فلا فلا فلا فلا اسی طرح گنگوئی نے بھی خواب دیکھا تھا نانوتی صاحب کے لیے کہ میں ایک دلہن ہوں نانوتی صاحب میرے دلہا ہیں ہم دونوں میں شادی ہوئی پھر آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب ہوا <clears throat> ہے ہاں جی اب میں کچھ نہیں کرا دیکھیں انہوں نے خود ظاہر کرا ہے میں نے کچھ نہیں کرا ہے میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کرا ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو ظاہر کرا ہے کہ ان کو مرد بھی عورتیں لگتی ہیں ان کو نا <laughs> آج احسان ہو بھائی السلام علیکم یار آپ نے وہ سنا ہوگا محاورہ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے بہکانے کے لیے یہ والی نہیں اس کمرے کی تو آپ کو جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہو ذکر رسول ہو رہا وہاں شیطان بہکاوے بہکانے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ بڑھ جائے تو یہی حال دیو بندیوں کا ہے اب دیکھیں ہم نے روم کھولا جشن عید میلاد النبی <clears throat> صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ٹھیک ہے اب ان کے پیٹ میں درد ہوا ان کو تکلیف ہوئی ان کو جناب جو ہے نا ان کو ان ان کو کو کیڑے کاٹنے شروع ہوئے اور جناب یہ گئے یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے اس کو سننے کے بجائے ثواب کمانے کے بجائے اس میں روڑے اٹکانے آ گئے اعتراض کرنے آ گئے یہ کہاں سے ثابت ہے یہ کس نے کیا ہے ایسا ایسا ایسا کرنا جو ہے وہ یہ کس صحابی کی سنت ہے یہ یہ یہ یہ چشتی کیا ہوتا ہے یہ قادری کیا ہوتا ہے صرف محمدی ہونا چاہیے صرف یہ ہونا چاہیے یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ یہ ان لوگوں کا کام یہی ہے تو میرا خیال سے ان شیطانوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے سب گھٹیا لوگ ہیں یہاں کیونکہ آپ لوگوں کی ٹاکنگ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کیا ہو آپ کو کم از کم پہلے خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے آپ سے بڑا شیطان کوئی نہیں اچھا جی ٹھیک ہے جناب یہ آپ نے جو کمنٹ دیے ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس کو ہم ان کمنٹس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں انتہائی گھٹیا ترین کمنٹس ہیں اور اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو مجھے خیال مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی جہنم کی کتیاں ہیں جو اس روم میں یہاں پر آ گئی ہیں اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ واقعی جہنم کی کوئی کتیاں ہیں جو آپ اس روم میں غلطی سے غالباً آ گئی ہیں کیونکہ یہ روم جو ہے نا وہ ہمارا بہت ہی پاکیزہ روم ہے اور بہت ہی مبارک روم ہے تو اس لیے آپ جو اب آپ بیٹھے خاموشی سے اب یہ لپسٹک میں نے لگا دی ہے اب یہ لپسٹک چاہے تو آپ ہمیں دکھائیں اور آپ کی مرضی ہے یہ لپسٹک چاہے تو اپنے جا کر اپنے گھر والے کو دکھائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کوئی گھر والا نہیں ہے تو جس کو دل چاہے آپ کو جا کر دکھائیں لپسٹک تو آ جائے جناب عمران بھائی تشریف لائیے اور سلسلے کو آگے بڑھائیے اور میرے خیال سے کہ جو ہے وہ آج سے کوئی ٹاپک شروع کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بارہ دن تک کوئی ٹاپک عمران بھائی آپ اپنے لیے ایک چوز کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمران بھائی بھی ایک ٹاپک پر بات کریں گے روزانہ ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہمارے جو دیگر بھائی ہیں اور علماء کرام جو تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ بھی بارہ دن تک جو نا روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پر جو میرے خیال سے ایک ٹاپک ہمارا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے تھے دنیا میں ایک اس پر بات ہونی چاہیے اور ایک جو ہے پیارے آقا علیہ صلاحت والسلام کی سنتوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس حوالے سے بیان ہونا چاہیے روزانہ بارہ دن تک اور ایک جو ہے وہ حضور اکرم علیہ والسلام نے دین کی تبلیغ کس انداز سے کی پیار اور محبت سے کی نرمی سے کی اور اخلاق سے کی یا ان طالبان شیطانوں طالبان شیطان جو آج کل درندگی کر رہے ہیں اور یہ جو بندوق کی نوک پر جو جالی جو جس طرح سے کر رہے ہیں اس طرح سے دین کی تبلیغ کی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے یا کس طرح سے تبلیغ دین فرمائی اس کا بھی تھوڑا سا اس پر جو ہے نا بات ہونی چاہیے میرے خیال سے روزانہ ہمیں پازیٹو وے میں جا کر جو ہے نا کچھ روزانہ کچھ موضوعات کو ہمیں سلیکٹ کر کے بارہ دن تک کم از کم ان ان چیزوں کو انشاءاللہ روزانہ جو ہے وہ ہمیں اس کو جاری کرنا چاہیے تاکہ ہمارے روم میں آنے والے بھائیوں کو اور بہنوں کو سے فائدہ پہنچ سکے تو مائک میں فری کرتا ہوں آپ سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دیکھیں جناب جو یہ خاتون طبیعتیں چلی گئی اب ہم کہہ رہے ہیں جناب آپ لوگ کتنے ہی فضول نے فضول بات کی آپ نے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یا جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اوپر شاید آپ سے بڑا شیطان کوئی نہیں اب ہم نے جو باتیں اب تک کی ہیں وہ سارے کی ساری کی باتیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں <clears throat> اگر ہم یہ باتیں بیان کریں تو ہم شیطان تو پھر لکھنے والا اور کرنے والا کون ہوگا خود آپ سوچیے کہ جس نے یہ باتیں ہم نے یہ باتیں بیان کی تو ہم شیطان ہو گئے تو جس نے یہ باتیں لکھی اپنی کتابوں میں یا جو کرنے والا ہے یہ چیزیں تو اب وہ کون ہوگا خود آپ اندازہ لگانا آپ لوگ زیادہ ہے نا اکلے شریف رکھنے والے ہیں باقی راہ جناب نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے کس طرح تبلیغ کری ایک روایت بیان کرتا ہوں زاد المیات کی اسے سنیے گا تو انشاءاللہ پھر دوسرے بھائی کو بھی جا کو دیں گے کیا دیں گے جناب موقع دیں گے وہ بھی آئیں روم ہینڈل کریں اور اپنا پھر کل میں نے جو روایت بیان کی تھی بھیڑیے کی دعوت